جزاک اللہ پھر پڑھیں یہ دونوں شعر پھر بول جزاک اللہ تعالیٰ خیر الجزا زبردست عظیم شان شعر ہے اصلاح زندگی کے لیے کیمیا ہے کیمیا میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں جوڑ نہ پائے فیضا میں میں وہ پرندہ ہوں طاقت پرواز کراتا مجھ کو ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ایک دفعہ اور بڑی چلو خمیرہ خمیرہ چٹا دوں گا میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں جوڑ نہ پائے فیضا میں میں وہ پرندہ ہوں الہی طاقت پرواز کراتا مجھ کو ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں ابھی حیات ہے باقی ابھی میں ابھی کچھ اور میں اپنے جی اللہ تک میں تو مجھے رحمت اللہ قرآن کی آئے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے خود خود کا امتی ہے ہم لوگ امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں بڑے بنا بشریت بشری تقاضے سے کوئی خطا ہو گئی نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لا تک نہ تم رحمت اللہ بلکہ بزرگوں سے بہت اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا خوش رہے ننانوے حصے اللہ کا خیبر حضرت سب آپ حضرات کو معلوم زیادہ جانتے شیر میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں نہ پائے فیضا میں میں وہ پرندہ ہوں نہ پائے فیضا میں میں وہ پرندہ ہوں الہی چاقت پرواز کر عطا مجھ کو الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں ابھی حیات ہے باقی ابھی میں ج شعر ہے شرح لارے گنا ہوں پہ یوں شرمندہ ہوں میں اپنے سارے گناہ ہوں پہ یوں شرمندہ ہوں جو بڑھ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں طاقت پرواز کر عطا مجھ کو ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں حیات ہے باقی ابھی میں زندہ اس دن نہیں یاد آ رہا تھا اس کے بعد میں یاد آیا وہ پیش کرتا ہوں اسی وجہ میں اچھا جس پر میں نے تشریح کی دی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تک نہ تم رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو نہیں یاد آ سکتا آج یاد رکھنا چاہوں کیونکہ مسلمان رسول خدا علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے بنائے گار ہے ملازم اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہیں ہونا چاہیے ملازم یہ مانا تارے ہی گندوں میں سب سے گندا ہوں یہ مانا یہ مانا سارے ہی گندوں میں سب سے گندا ہوں مگر یہ سچ کے نابو جہل سا درندہ ہوں مگر یہ سچ کے نابو جہل سا درندہ ہوں رسول پاک کے ایمان دل سے لایا ہوں گناہ گار ہوں لیکن خدا کا لیکن خدا کا بندہ یہ مانا سارے گنا یہ مانا سارے ہی گندوں میں سب سے گنگا ہوں مگر یہ سچ کے نہ کا درندہ ہوں مگر یہ سچ کے نبو جہل سج ہوں رسول پاک پہ ایمان دل سے لایا ہوں گناہ گار ہوں لیکن پن کو دک بند گنا گار کو دک بندہ میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں جو نہ پائے فیضا میں میں وہ پرندہ ہوں الہی طاقت پرواز کراتا مجھ کو ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں جو اڑ نہ پائے فیضا میں میں وہ پرندہ ہوں الہی طاقت پرواز کراتا مجھ کو ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں